اس سند سے بھی واپسہ بن مابد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز دہرانے کا حکم دیا جامع ترمزی حدیث نمبر دو سو اکتیس یہ حدیث صحیح ہے